یہ ہم نے ایک بڑی مختصر سی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے فرمایا کہ میرے بندو تم لوگوں پر میں نے اس قدر اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ہم نے تم کو اس قدر اپنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ وہ ان تدو نعمت اللہ لا تو کہ اگر تم لوگ میری نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے اس قدر اللہ رب العالمین نے تم پر اپنا فضل و کرم کیا اور تمہیں اپنے انعامات سے نوازا کہ ان کے گننے کی طاقت اور استطاعت تمہارے اندر نہیں پائی جاتی بڑے انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت اسلام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام ساتھیوں کو نوازا ہے کہ اسلام سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں ہوتی اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہم تمام ساتھیوں کو اسلام اور ایمان سے نوازا انہی بڑی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت مال کی ہے دولت کی ہے اللہ رب العالمین جو ہمیں خوشحالی عطا کرتے ہیں مال اور دولت عطا سے نوازتے ہیں یہ مال بھی اللہ تعالی کی بہترین نعمتوں میں سے ہے اور اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ فضل اللہ کرا کہتے ہیں فرمایا فریدہ قدیت السلاط فن کشر اردی وب من فضل اللہ اے لوگوں جب جمعے کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈو فضل سے مراد یہاں مال اور دولت اور خوشحالی روزی روٹی ہے رشک حلال اور مال اگر حلال کا آ جائے جائز طریقے سے تو اس مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل الہی قرار دیا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں اور یہ ایسی عظیم ترین نعمت ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس نعمت کے متعلق پوچھے گا امام طبیبی رحمت اللہ علیہ اپنے سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اٹھائے گا اور اٹھانے کے بعد اس سے پوچھے گا میاں ذرا بتاؤ کیا میں نے تم کو پیدا نہیں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً آپ نے پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے علم اس کا کیا میں نے تیری شادی کرا کر کے ماں بیوی بچوں سے نہیں نوازا بندہ کہتا ہے بڑا یا ربی پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ کیا میں نے تم کو مال اور دولت سے نہیں نوازا طرح طرح کے مال دولت مویشی تجارت کاروبار سے نہیں نوازا بندہ کہتا ہے بلا یا ربی آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں الم اج اللہ کا کر اش و تربا کیا میں نے تم کو پورے محلے میں سب کا سردار اور سب سے بڑا نہیں بنا دیا تھا مال سے دولت سے علم سے کاروبار سے ہم نے محلے کا سردار تمہیں بنایا سارے لوگ اپنا سردار سمجھ رہے تھے رب العالمین جب پوچھیں گے تو بندہ ہر بات پر قطر بنا یا رب رب العالمین واقعی آپ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اچھا بتا ہم نے یہ سب کچھ تو تم دیا تھا افکنٹ تدن ان کا ملا یوم کہا تھا یوم کیا تم نے کبھی یہ بھی سوچا تھا میرے ان نعمتوں کو پا جانے کے بعد میرے انعام کو مل جانے کے بعد کیا کبھی تم یہ بھی سوچتا تھا کہ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے استعمال کرو چونکہ ایک دن رب العالمین کے سامنے پہنچ کر کے ہمیں حساب کتاب دینا ہے اس نے کہا رب العالمین تیری نعمتوں کو تو استعمال کیا لیکن آج ملاقات والا جو دن تھا اس سے میں بھول گیا تھا داخل ہو گیا تھا مجھے یاد ہی نہیں رہے گا کہ آپ سے ملنا ہے تھوڑا برادری گے اگر اتنی نعمتوں سے میں نے تجھے نوازا اور میری شکر گزاری تو نے نہ کیا میری ملاقات کو بھی تو بھول گیا تھا تو ایسا کرتا ہوں ارے من ان کمان سیتنی جیسے دنیا میں تم مجھے بھولا تھا آبش کے میدان میں میں تجھے ویسے ہی بھلا دیتا ہوں قیامت کے دن بھی اس مال کے متعلق پوچھا جائے گا بڑے انعامات میں سے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ مال ہے نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت بھی تقریباً ہر انسان کے دل میں پیوست کر دیا ہے کوئی نکال نہیں سکتا سورہ آل عمران کی عرت رب العالمین فرماتے ہیں زیمات شہرات بنا من ول والبنین والقناطیر کنا من تنظل فل فری مسلمت والانعام حرق زم کمتا الحیات الدنیا لوگوں کے دلوں میں محبت سہوست کر دی گئی ہے بیوی کی بچوں کی ابھی واگاری کی سونے چاندی کی مال و دولت کی خزانے کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیابت کر دیا ہے یہ فطری سی ایک انسان کے دل میں مال سے محبت ہو رب العالم نے فرمایا وہ تو بن جما تم مال سے بے انتہا محبت کرتے ہو وہ ان لہوں لدید مال سے بڑی ان کو بڑی محبت ہوا کرتی ہے اور اگر مال کی محبت اللہ تعالیٰ دل میں نہ ڈالتا تو شاید مال جمع کرنے کے لیے کوئی یقین محنت کرتا نہ تکلیف اور مشقت اٹھاتا اسی لیے رب العالمین نے ان کی محبت دل میں سہمت کر دیا ہے تاکہ انسان محنت اور مشقت کے ساتھ مال کو کمائے اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ نے اپنے مشہور کتاب الادب المفرد میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ حرار مال اکٹھا کرنے کی جو دو دھوپ کرے کوشش کرے رشتے حلال کے لیے مشقت اور تکلیف اٹھائے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ نے الادب المفرد میں اور امام احمد بن حمل اور امام ابو یالا رحم اللہ اپنی مسرد میں امام بحیثی شیب المام میں بسند سے ہی نقل کرتے ہیں امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی نے ایک آدمی کو ہمارے پاس بھیجا کہا جاؤ امر بن آس کو بلا لاؤ میں فوراً نبی علیہ السلام شام کے ساتھ چلا جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ وضو کر رہے تھے آپ نے وضو کرتے ہوئے فرمایا اے امر تم جاؤ اپنی سواری لو جنگی لباس پہنو اور اسلحہ لے کر کے آؤ علیہ تو آسان کا حکم تھا میں واپس گیا اپنی تیاری کی اپنی سواری کو باہر نکالا جنگی لباس پہنا تین تلوار اور سے لے کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو نبی علیہ السلام نیندر پہ جا چکے تھے آپ نے ساتھ بنایا یا امر امر اے میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں تم کو فلاں جگہ صبح سالار بنا کر کے بھیج دوں تاکہ وہاں جاؤ اور جلد میں تمہیں کچھ مال غنیمت ملے تو مال لے کر کے آؤ اور میری بڑی خواہش ہے تمہارے پاس حلال مال کچھ اکٹھا ہو جائے امر آس نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ المال وانما اسلمت رغبتن وطن الاسلام اسلم اكون مع رسول اللہ وسلم بڑی پیاری بات تھی کہنے لگے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ امر مسلمان اس لیے نہیں ہوا کہ مال اکٹھا کرے امر آس مسلمان ہونے کے لیے جب آیا تو مال اور دولت مقصد نہیں تھا صرف دو مقصد کے تحت میں مسلمان ہوا نمبر ایک اللہ تعالیٰ مجھے اسلام جیسی دولت سے نواز دے اور مسلمان ہونے کے بعد دوسری محنت رہے گا رسول اللہ وسلم میں رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤں آپ کا ساتھی بن جاؤں اس کے علاوہ میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا لیکن اللہ رسول نے فرمایا اے امر یا امر بن آس اے امر یاد رکھنا تم جاؤ اور مال اکٹھا کرو مال غنیمت ملے تم لے کر کے آؤ تمہیں معلوم نہیں ہے نئے مار سال ہو مل مر کما اور رہے ساتھ آج سرمایہ یاد رکھنا ایک نیک حلال مال ایک نیک انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے انسان اگر تکوا والا ہو مومن ہو مسلمان ہو تکوا شہار ہو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر اس کو حلال مال دے دے تو آپ نے فرمایا نئے مر مال اس یہ مر عصوال جاؤ حلال مال لے کر کے آؤ تم جیسے دیندار پرہیزگار اور بہترین مسلمان کے لیے مال بھی بہترین نعمت ہوا کرتی ہے تو میرے بھائیوں اس حدیث میں نبی رہے افراد صاحب نے مال اکٹھا کرنا اور حلال مال جمع کرنے کی رغبت دلائی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا کر دے لیکن اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کا مال آ جائے آپ نے سنا کہ مال بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتوں سے نواز دے تو سب سے پہلا خریدا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان مال آ جانے سے بعد مال جمع ہو جانے سے بعد مال میں اپنا کوئی کمال نہ سمجھے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ مال اللہ کا ہے ہمارا نہیں ہے ہمیں اس سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ہمیں عطا کر دے اس میں کوئی اپنا کمال ظاہر نہ کرے اگر آپ کے پاس مال آئے اور مال میں اپنا کمال آپ ظاہر کرتے ہیں تو یہ فرعونیت ہے یہ کارونیت ہے قارون نے کہا کہ یہ مال میں نے اپنے کمال سے کمایا ہوا ہے لیکن اگر مال آپ کے پاس آ جائے اس کو اللہ کی نعمت سمجھے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نے اپنا مال جو تم کو دیا ہے اس اللہ کے دیے ہوئے اللہ کے مال سے اللہ کے غریب بندوں میں تقسیم کرو اور غریب بندوں کو کی مدد کیا کرو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنا مال قرار دیا ہے اللہ نے تمہیں اپنا مال جو دیا ہے اس مال سے تم غریبوں کی مدد کرو اور حالت مندوں کی حالت سواری کرو اللہ تعالیٰ سب کو نیک مال کی سے فرمائے اکرو کو لہذا واد اللہ الحمد للہ وقفا وسلام اباد الفاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت جیسے کہ آپ حضرات نے سمجھا مان اللہ کی نعمت ہے اگر اللہ کی اس نعمت کو ہم ہمیشہ اپنے پاس باقی رکھتے ہیں تو سب سے بڑا ذریعہ کتاب و سنت میں یہ بتایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا کریں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان تاز نو ل ان شکر تم لازی دنکھ و ان تفر تم ان نژ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے کہ لکر تم لازی اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو ضرور بھی ضرور اللہ فرماتے میں اور تم کو دوں گا ہم تمہارے مال میں تمہاری دولت میں اور اپنی نعمت میں ہم اضافہ کریں گے تم کو اور بڑھا دیں گے چاہے بالکل واضح ہے نبی احساسان کی احادیث بھی ہیں اخلاق کے اقوال بھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ اپنے پاس باقی رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمیشہ اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہو اللہ کی نعمت باقی رہے تو اللہ کی نعمت کو اگر سوال سے بچانا ہے تو سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا نہیں شکر تم لازی دن تم ان تم آدابی شدید ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمت اللہ نے مجلس میں بیٹھے دست دے رہے تھے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ آئے سفیان سوری نے کہا اے امام جا کر آپ مجھے کوئی اپنے مجھے کوئی حدیث سنا دے کے بعد میں واپس جاؤں گا ایسے موقع پر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا نبی علیہ السلام کی حدیث میں سناتا ہوں کہ اللہ اللہ رسول صلی علیہ وسلم نے ساتھ نمایا اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈلی نعمت اس کے پاس باقی رہے اور سوال سے ختم ہونے سے اللہ کی نعمت کو بچائے تو اللہ رسول نے ساتھ نمایا اسے چاہیے خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اسی لیے بار حدیثوں میں آیا نبی علیہ صاحب نے فرمایا سب سے بڑی دعا سب سے بڑی دعا اگر تم مانگنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی دعا یہ ہے اللہ آئین نہ کا وہ شکری کا وہ خوشی عبادتی کا اس میں یہ چیز لاگی گئی ہے اللہ آئین ارا ذکر کا اے اللہ آپ مدد کرے تھا کہ ہم آپ کا ذکر کریں وہ شکر کا آپ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے میرے رب مجھے توفیق دے مدد فرمائے کہ ہم آپ کا شکر ادا کیا کریں اور اسی طرح سے آپ اللہ ہمیں تو دے وہ حسن عبادت کا کہ خوب اچھی سے اچھی آپ کی عبادت کر سکیں تو میرے بھائیو یہ بہترین دعا ہے انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت باقی رہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مال کی شکر گزاری اس کے لیے کئی چیزیں ضروری ہیں جن میں سے تین چیزیں بڑی اہم ہیں تین چیزیں بڑی اہم ہیں نمبر ایک اگر اللہ کے دیے ہوئے مال کا آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کا فضل بیان کرتے رہیں جیسے کہ رب العالمین نے ساتھ نمایا وہ اما ملے مت ربی کا فہد آپ اپنے رب کی نعمتوں سے شکر گزاری کریں اور شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بیان کریں کہ ہمارے رب نے ہم کو یہ دیا ہے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر اس نے ماں سے نوازا ہے یا کوئی بھی نعمت ہو تو ہمیشہ اس نعمت کا خود چرچا کرے خود تذکرہ کرے اور لوگوں سے بیان کرے کہ میرے رب نے ہم کو دے دیا رب کا رب کا کرم ہے رب کا بہت بڑا ہم پر پدر اور احسان ہے اسی لیے نبی میرے کو سامنے ساتھ نماتے ہیں اب تحجس نعمت اللہ شکر اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہے اور چھپانا اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تذکرہ نہ کرنا اس کو اللہ تعالیٰ نے ناشکری قرار دیا ہے اسی لیے ہمیشہ سبحان اللہ کہیں الحمدللہ کہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جب بھی لوگوں میں بات آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کریں اور اللہ تعالیٰ کا صبر و کرم بیان کر کے آپ لوگوں کو سامنے ظاہر کریں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں سارا کمال ہمارے رب کا ہے اسی لیے سنن داؤد کی حدیث نبی علیہ پراسان میرے ساتھ نماتے ہیں کہ جب بھی انسان صبح کیا جب بھی کسی مسلمان نے صبح کیا اور صبح ہو ہی اس نے کہا اللہ ما اصبح من اللہ ما اصبح من نعمتی اللہ ما من نعمتی اللہ من کا اللہ ما اسبہ من نعمتی فمن کا وحد کا لا قد نقل ہم دے والا کا شکر اور جب بھی انسان صبح کرتا ہے اور صبح کے وقت جو صبح کی دعائیں ہیں دن کے اول حصے میں اگر پڑھ لیا اللہ اللہ ماں اس من نعمت فمن کا وحد اے اللہ جو کچھ نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ صرف آپ کی دی ہوئی ہے آپ کسی نے کوئی نعمت مجھے نہیں عطا کیا ہے لا شریک اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے پھر اس کے بعد ہے فلا کا الحمد والا کا شکر ہے اے اللہ آپ نے جو ہمیں انعامات دیا ہے ہم اس پر اللہ آپ ہی کی تعریف کرتے ہیں اور آپ ہی کا شکر ادا کیا کرتے ہیں اس دعا کو یاد کرو اور ان الفاظ کے ساتھ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرو تارا شکر ادا کرو اللہ ماہ ماہ اللہ اللہ بے محمد مل کر اللہ اے اللہ میں نے جو صبح کیا ہے نیا تھا وہ حکام میں شری کا لا شریک رات اے اللہ آپ نے صبح کیا چھوٹی بڑی جتنی نعمتیں ہیں سامین کا رب یہ سب آپ کی بھی ہندی ہے وہ کا صرف آپ نے دیا ہے میں شریر کا رکھا کسی کی کوئی شراکت اس میں نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ کہیں سارا کا لہن دو سرا کا شکر ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں اور ہر قسم کا شکر آپ ادا کرتے ہیں آپ نے ساتھ فرمایا کسی طرح سے اگر کسی انسان صبح یہ دعا پڑھ دیا ادا شکر رہاؤں نہیں تو صبح سے لے کر کے شام تک اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کیا ہے سب لوگ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کر دیا بڑی اہم دعا ہے پھر آپ نے ساتھ رمایا وہی رائے سی اور سب انسان شام کرتا ہے اور شام کے وقت یہی دعا پڑھ لے لیکن اللہ ماں عما کے بجائے اللہ ماں ماں پہلے باقی دعا وہی ہے صرف اللہ عما اللہ ماں اشما کے بجائے اللہ ماں امسا نمایا جس نے شام کو یہ دعا پڑھ لیا شام ہے شام کو کہا تو صبح تک کے لیے جتنی محنتیں اللہ نے دیا ہے اس نے دیرا کے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کر دیا نمبر دو میرے بھائیوں یہ شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہونی چاہیے زبان سے شکر گزاری شکر گزاری سے ایک حصہ ہے ان دعاؤں کے ذریعے آپ شکر کا ایک دن ادا کریں گے اس لیے دوسری چیز ضروری ہے کہ آپ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو مال دیا اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا تو ان نعمتوں کا شکر عملی طور پر کریں تو ایک شکر تو زبان سے اور دوسرا شکر تو ہے عمل سے ہے جیسے رب العالمین نے فرمایا کہ داؤد شکرا اے داؤد اور اس کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو پتا چلا میرے بھائی نے زبان سے بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا مروان لاؤ گا شکرا اسی لیے عملی طور پر دوسری چیز یہ شکر گزاری کی کہ آپ غریب مسکین یتیم حاجت مند مساجد مدارس اے یتیم بیوہ سے کریں یہ دوسری شکر گزاری ہوگی امنی طور پر زبانی شکر گزاری ہوگی سدا کل بو والا کا شکر کے ذریعے اور امنی شکر گزاری ہوگی اپنے مال کو اللہ تارا چرے گا اور خوشنودی کے کاموں میں عمل کرنے اور غریب اسکیموں کا حق ادا کرنے میں نمبر تین میرے بھائیو اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے اور مار دیا ہے تو شکر گزاری کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے مال کو حرام جگہوں میں خرچ کرنے سے بچائے اپنے مال کو نہ جائز اور حرام جگہوں میں نہ خرچ کریں اپنے مال کو ہمیشہ جائز اور حلال جگہوں میں خرچ کریں اسی لیے بہت ہی ضروری ہے کہ انسان تین چیزوں سے بچے نمبر ایک حرام جگہوں میں نہ جائز جگہ میں اپنے مال کو خرچ نہ کرے نمبر دو انسان اپنے آپ مال کو فضول خرچی سے بچائے اور نمبر تین انسان اپنے آپ کو تبدیل سے بچائے ان تینوں چیزوں سے بچانا بے انتہا ضروری ہے حرام چیزوں حرام چیزوں میں خرچ کرنا تو سب کو معلوم ہے پھر نہ جائے میں لیکن اسراف کیا ہے آپ جائز جگہوں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کریں اس کو کہا جاتا ہے اسراف اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا ہم نے تم کو مار دیا ہے کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور سیرت استعمال کرو پہنو سب کچھ کرو کل انتما ہی اب راج ہی وہ رشک اے ہمارے نبی آپ ان کو کہنے ہر ہر چیز استعمال کرو بہترین سے بہترین کھاؤ بہترین سے بہترین کپڑے پہنو اللہ کی پارو کسی مصیبت کی پیدا ہوئی چیزوں کو کسی نے تم پر آرام نہیں کرا دیا ہے آپ ان کو استعمال کریں لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں یہ ہوگی فضول اس کو کہتے ہیں طرح کھاؤ پیو وراٹس رکھو اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت کو فضول خرچ مت کرو اتنا ہی خرچ کرو جتنی کی ضرورت آپ ہے اس کو کہا ہے اس طرح جائز چیزوں میں حلال چیزوں میں حلال ضرورتوں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی اور اس طرح کہا جاتا ہے نمبر تین رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو کیا ہے تبدیل سے فرمایا تبدیل اے مال نہ ہو خبردار مال جیسی نعمت پا کر کے کبھی تبدیل نہ کرے تبدیل کس کو کہتی ہے حضرت عبد اللہ جناب اگر صحابہ کرام رضوان اللہ رضمین کہتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہوں میں خرچ کرنا گھر سے ایک درہم ہو ایک درہم پچاس پیسے بھی اگر آپ نے ناجائز جگہوں میں خرچ کیا اللہ دانا کی دی ہوئے مال اللہ دانا کی اس نعمت کو گھر کے آپ نے دس فیس یا پچاس پیسے آپ نے ناجائز و حرام جگہوں میں خرچ کیا قرآن نے کہا یہ تنظیم ہے اور تنظیم کرنے والوں کا انجام کیا ہے قرآن سے بچ تجزیہ قانون سیاسی کرنے والے اللہ کی نعمت کو مال کو حرام جگہوں میں خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں اس لیے میرے دوستوں اپنے آپ کو ان تینوں چیزوں سے بچاؤ ناجائز بھاؤ میں نہ خرچ کرو اس سے بچو اور تدبیر سے بچو اور ہمیشہ سیفی نے اگر نعمت سے نوازا ہے و دولت جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے تو ہمیشہ اعتدال کی رات اختیار کرو نہ اشراف کرو نہ تنظیم کرو نہ کنجوسی اور تفصیلی کرو بیچ کا راستہ اختیار کرو اس کو کہا جاتا ہے اس کو اس کو کہا جاتا ہے اعتدال اس کو کہتے ہیں میحانہ روی اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان اپنے محبوب بندوں کے نامت و نشانی بیان کی ہے سورتیں فرقان کے آخری رکو میں وہ رحمانی رمشو نانا وہی آپ ہونا کا رحم جا لوں تالو سرانا چاند نانے نے محبوب بندوں کو خوبیاں بیان کی ہیں ان خوبیوں میں خوبی یہ بھی ہے وہ انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما یہ وہ ہے ہمارے بندے نہ کنجوسی کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ بخیری کرتے ہیں اور نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں یہ بیچ کی راج تیار کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اگر ہم نے اس کی نعمت کو اس طرح سے استعمال کیا تو ہمارے لیے رحمت بنے گی اور اگر اس کو چھوڑ کر کے ہم نے غلط استعمال کیا تو یہی نعمت جو ہے وہ زحمت اور پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا فمل کے تو نصیب فرمائے عالمین ہم نے جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما جو مصنوع ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبض کو ادا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ حلال گوبی سے لگا دے اللہ رب العالمین ہر مصیبت ہاں کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کو خصوصاً اور دنیا کے تمام مسلم ملکوں کو اللہ تعالیٰ امن و امان کا گہوارہ بنا دے ہر قسم کے جنگ و جدال جھگڑے لڑائیاں کب بارت اور پھندی اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو محبوب رکھ لے اللہ العالمین جس ملک میں ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے امن امان میں رکھے اللہ انہیں صحت و آفیت میں رکھے اللہ ان کو ہر عمل خیر کی توفیق میں سے فرما اور ہر برائی سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس شہر میں ہم رہتے ہیں ہاتھوں شار کا اللہ تعالیٰ انہوں سے انہیں صحت و آفیت ادا کرے اور انہیں اللہ رب العالمین ہر ایسے کام کی توفیق میں سے فرما جو مسلمان امت کے لیے ملک کے لیے وطن کے لیے خیر